اور ان کے درمیان انہی میں کے ایک شخص کو رسول بنا کر بھیجا جس نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے بھلا کیا تم ڈرتے نہیں ہو